تم مجھے پکڑو گے دو چار اور پکڑو گے لیکن آفاق شہید کو نہیں ڈھونڈ سکو گے تم تم بلال شہید کو نہیں ڈھونڈ سکو گے تم حذیفہ طلحہ پاملہ کو نہیں ڈھونڈ سکو گے تم فدائی حملے کرنے والوں کو نہیں ڈھونڈ سکو گے اس لیے کہ وہ گمنام ہوتے ہیں ان کے نام اشتہاروں پر نہیں چھپتے وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کر نہیں چلتے ان کے پاس ہوٹر بجاتی ہوئی گاڑیاں نہیں ہوتی وہ تو ہر ہفتے دو روزے رکھتے ہیں پیر کے دن کا بھی رکھتے ہیں جمعرات کے دن کا بھی رکھتے ہیں روزانہ گیارہ سو بار دروشری پڑھتے ہیں رات کو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں تین بجے اٹھ کے شہادت مانگنا شروع کرتے ہیں تو مؤذن فجر کی اذان دے دیا کرتا ہے ایسے فدائیوں کی تعداد ایک دو نہیں ہے سو دو سو نہیں ہے ہزاروں میں پہنچ چکی ہے نہ تم انہیں جانتے ہو نہ ان کی جانتے جانتے ہو ہو نہ نہ ان ان کا مکان نمبر کے گلی کے نمبر جانتے ہو تم انہیں داڑھی والوں میں ڈھونڈو گے کبھی وہ بےچارے داڑھی کی قربانی بھی دے دیں گے اور تمہارے سپوں میں جا گھسیں گے تم انہیں پگڑی والوں میں ڈھونڈو گے یہ سچ ہے انہیں پگڑی کے ساتھ عشق ہے مگر وہ تم پہ موت بننے کے لیے کبھی پگڑی اتار کر تمہارا ہیڈ بھی پہن لیں گے تب تم انہیں کہاں ڈھونڈو گے تم ان کے ہاتھوں میں تسبیح ڈھونڈ رہے ہو گے وہ وقتی طور پہ گلے میں لاکٹ بھی ڈال لیں گے اس لیے کہ انہیں لڑنا ہے انہیں دین کو اونچا کرنا ہے انہوں نے رب کی عظمت کا نام بلند کرنا ہے یہ مجاہد رب کعبہ کی قسم اس وقت بھی ساری دنیا میں ہے یہ فدائی کل بھی تھے آج بھی ہے قیامت تک رہیں گے تم شوق سے بند کر دو جیسے محمد بند کر دو حرکتوں کو بند کر دو تنظیموں کو بند کر دو اس نسل کو بند نہیں کر سکو گے اس لیے کہ نبی کہہ گئے کہ یہ لوگ موجود رہیں گے